دوسری حدیث سلام پانچ پر تعمیر کیا گیا ہے ایک گواہی کے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ کہ محمد خدا کا رسول اور دعا کا قیام اور ذکویت کی موت